ہد ہد کو غائب دیکھا تو آپ نے اس کی تلاش کا حکم دیا تھوڑی دیر بعد جب ہد ہد آیا تو آپ نے اس کی غیر موجودگی کی وجہ دریافت کی اس نے بتایا کہ میں ایک ایسے ملک میں چلا گیا تھا کہ جہاں لوگ ایک ملکہ کی سلطنت میں تھے اور وہ ملکہ اور وہ تمام لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے اس پر آگے پھر اب سلیمان السلام نے شاید فرمایا قولا آپ نے شاید فرمایا سنم ورو ان قریب ہم دیکھیں گے صدقتا ام کنت تمن القاظبین کہ اے خود ہد تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹوں میں سے تھا یعنی ہم تحقیق کریں گے تیری بات کی ٹھیک ہے تم نے ایسا بولا کہ میں ملک میں پہنچ گیا تھا اور وہاں ایسے سی ملکہ تھی تو یہ بات پایا تحقیق تک پہنچائی جائے گی اظہب بھی کتابی حاضہ کہ تم میرا یہ مکتوب لے جا تو پھر اس مکتوب کو ان لوگوں کے سامنے ڈال دے سما طول عنہم پھر ان سے ذرا دور ہٹ کے بیٹھ جا فنغیر ماضا یرجعون اور پھر غور کر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں تو آپ نے ایک مکتوب لکھ دیا جس کا آگے تھوڑا سا مطلب ذکر بھی آئے گا اور اس میں آپ نے لکھا تھا کہ میں اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں اللہ کا بندہ سلیمان ہوں جو تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور تمہیں شرک سے اور آپ سورج پرستی سے منع کرتا ہوں تو اس قسم کے مضامین لکھ کر پھر آپ نے ایک مکتوب ہد کو دے دیا اب وہ حدود لے کر گیا اور وہاں پر جا کر اس نے وہ دربار لگا ہوا تھا وہ اڑتا ہوا گیا دربار میں گھس گیا اور وہاں جا کے اس نے درمیان میں خط ڈال کر اوپر ایک جگہ جا کر بیٹھ گیا تو یہ تمام جو حدود کا جانا پھر خط کا ڈالنا یہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر نہیں فرمایا بس وہ جب وہ گرا خط تو ملکہ بلقیس نے اس خط کو اٹھوایا اس کو جب پڑھا اور اس کے مضمون پر مطلع ہوئی تو پھر اس نے اپنے جو درباری تھے ان سے مکالمہ شروع کیا وہ یہاں درج ہے قالت تو ملکہ بلکیس بولی یا الملع اے سردارو انی القیہ الیہ کتاب کریم کریم شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے یعنی ایسا مکتوب میری طرف ڈالا گیا ہے جو باعزت ہے ان من سلیمانہ بے شک یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے وہ ان نہ ہوں جس اللہ وحمٰن الرحیم اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا ہے اللہ تعالی اس نے یہ لکھا ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو تو مسلمین اور تم میرے پاس آؤ اس حال میں کہ تم سر جھکا رہے ہو گردن جھکانے والے ہو یعنی سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ تھا کہ تم مجھ پر برتری نہ چاہو بلکہ میرے ماتحت ہو جاؤ اور تم میرے پاس فرما برداری کرتے ہوئے حاضر ہو فوالت تو ملکہ بلکس بولی کہ یا ایوہ اے سردارو فی امری کہ میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو اپنا کچھ معاف ضمیر بیان کرو تمہارا ذہن کیا کہتا ہے کہ کیسا مکتوب ہمارے پاس آیا ہے اور اس میں اس قسم کے مضامین ہیں کہ تم مجھ پہ برتری نہ چاہو بلکہ میرے ماتا آ جاؤ تو ہم ان کی تعداد کریں یا نہ کریں ماں کن تو قوت امرن اور میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی حتی تشہدون جب تک تم میرے پاس حاضر نہ ہو یعنی وہ مشاورت اس کی عادت تھی کہ وہ مشاورت کرتی تھی اور مشورہ کرنے کے بعد پھر کچھ کام کرتی تھی اور یہ ذہین لوگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے جیسے کہ ہد ہد نے بھی اس کی تعریف کی کہ وہ بہت ذہین عورت ہے اور اس کو ہر چیز دی گئی ہے جیسے ماقبل پروگرام میں ہم نے بیان کیا تھا کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں جب صحیح واقعی منتخب لوگوں کا بادشاہ ہوتا ہے جس کو صاحب و رائے لوگ منتخب کرتے ہیں وہ ذہانت اس کے لیے شرط ہے اور ذہین آدمی جو ہے وہ کبھی تکبر میں مبتلا نہیں ہوگا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کی ذہانت کا قاتل کبریائی ہے تکبر ہے بڑا پن ہے جب تک آدمی عارضی کرتے ہوئے مشاورت کرتا ہے وہ بہت کامیاب رہتا ہے تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت کریمہ رہی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم نبی سے فرمایا کہ آپ مختلف امور میں صاحب کرام سے مشورہ لیا کیجیے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف کاموں میں صاحب کرام سے مشورہ طلب فرمایا کرتے تھے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل جتنی کامل ہے اتنی کسی کی ہو ہی نہیں سکتی ہے تمام مخلوق کی عقل کو اس طرح رکھ دیا جائے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل زیادہ ہی ہوگی لیکن اس کے باوجود یقیناً تعلیم امت کے لیے آپ نے بارہا مشورہ طلب کیا تو اسی طریقے سے یہ بھی اس دن ذہانت کا مظاہرہ کرتی تھی اور اس نے کہا کہ میں اپنے تمہیں معلوم ہے کہ بڑا کوئی معاملہ ہوتا ہے کہ جب تک تم لوگ نہیں آ جاتے تم سے مشورہ نہیں ہو جاتا میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی ہوں تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہین لوگوں کو یہ بات الہام فرمائی ہے کہ مشاورت سے چلا جائے تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھروں میں اپنے دوستوں کے درمیان اور ہر جگہ ہر معاملے میں جب کوئی ایسا امر درپیش ہو جہاں رائے کی ضرورت ہو مشورے کی ضرورت ہو ضرور مشورہ طلب کر لینا چاہیے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ عورتوں سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ عورتیں بے وقوف ہوتی ہیں غلط مشورہ دیتی ہیں یا جو عورت کے مشورے پہ چلا وہ برباد ہو جاتا ہے تو یہ اس سے مراد ہے بے وقوف قسم کی عورتوں کے مشورے پہ چلے گا وہ تباہ برباد ہوگا ورنہ ضروری نہیں ہے کہ عورت جب مشورہ دے گی ہمیشہ غلط ہوگا عورتیں بہت ذہین بھی ہوتی ہیں جیسے ملکہ سبا تھی کہ ملک سبا کی ملکہ ملکہ القیس تھی کہ انتہائی ذہین تھی اسی طرح ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ اور اللہ تعالی عنہا اس امت کے ہزاروں مرد سے بہترین عقل رکھتی تھی تو یہ نہیں ہے کہ جہاں عورت ہوگی وہاں پہ ضرور نقص عقل بھی پایا جائے گا ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجموعی طور پہ عورتوں کی عقل ناقص ہوتی ہے مردوں کی عقل ان کے مقابلے میں کامل ہوتی ہے لیکن جب ہم ایک فرد واحد کو لیں گے سامنے تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی عقل بھی ناقص ہوگی ہو سکتا ہے اس کی عقل ہزاروں سے بہتر ہو تو اس لیے گھر میں بھی مشورہ طلب کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے بعض لوگ اپنی زوجہ سے یا گھر کی خواتین سے مشورہ لینے میں شرم محسوس کرتے ہیں بےزتی محسوس کرتے ہیں یا انہیں حقیق و کمتر سمجھ کے مشورے کے قابل ہی نہیں سمجھتے یہ غلط رویہ غلط طریقہ ہے مشورے کا مطلب کہ ان کا فیصلہ نافذ کروانا تو نہیں ہے کہ وہ جو کہہ دیں گے پھر وہ کرنا ہی پڑے گا بلکہ مشورے کا مطلب تو رائے کی طلبی ہے یہ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں تو پوچھتے میں کیا ہے تمہارا کیا مشورہ ہے تمہارا کیا مشورہ ہے اور یہ آپ پہلے ہی ذہن دے دیں کہ ضروری ہے کہ تمہارا مشورہ مانا بھی جائے گا اسے نافذ بھی کیا جائے گا ایک رائے کا اظہار ہے ٹھیک ہے کریں یہ ہو سکتا ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ بعض اوقات بڑے بڑے ذہین لوگوں کے مشورے ایک طرف رہ جائیں گے اور کسی خاتون کا مشورہ گھر کی کسی عورت کا مشورہ بہت ہی کامل ہوگا کیونکہ مشاورت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ فرمان ہے کہ مشورہ دینے والا امین ہے امانت دار ہے تو یہ جو مشورہ کیا ہے ایک رائے ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں اپنے رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ رائے اگر اچھی چیز کے بارے میں ہو تو یہ یہ جو رائے آتی ہے قلب میں کہ میں یہ رائے دوں تو یہ اللہ کی طرف سے الہام کردہ ہوتی ہے کہ آپ مطلب کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے کسی نے یہ کام کروں نہ کروں تو ایک دم آپ کے دل میں خیال آتا ہے وہ کس کی طرف سے آیا اگر اچھا کام ہے اور آپ کے دل میں اچھا ہی خیال آیا ہے تو ہم قائم کریں گے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اصل میں وہ رائے جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے اور یہ اب اللہ کی مرضی ہے کہ وہ اپنے اس رائے کو جو مشورہ تھا وہ کس کو الہام فرمائے مرد کو فرما دے یا عورت کو فرما دے یہ بھی ہو سکتا ہے لہذا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات مشورہ دیتے ہیں وہ بالکل ناقص ہوتے ہیں اور عورت ایک مشورہ دیتی ہے انتہائی کامل مشورہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں خواتین سے مشورہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور وہ بولے اگر یہ مشورہ طلب کیا بتاؤ سلیمان علیہ السلام تو ہمیں اپنا ماتحت کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے ذرا مردانگی دکھانے کی کوشش کی قول انہوں نے کہا اولو کہ ہم قوت والے ہیں وہ اولو بسن شدید اور سخت جنگ والے ہیں یعنی آپ کیوں گھبراتی ہیں اگر سلیمان کو ہیں بادشاہ اور انہوں نے ایسا کہا ہے تو ہم دونوں ہمارے اندر معاملات ہیں کہ طاقت بھی ہے اور آلات حرب چلانا بھی جانتے ہیں ول امر کی اور اختیار تو تمہاری طرف ہی ہے فم بری ماضا تمرین تو تم نظر کرو کہ تم کیا حکم دیتی ہو یہ بھی ایک بہترین ماتحت کا یہ طریقہ ہوتا ہے اور بہترین انداز انہوں نے اختیار کیا کہ مشورہ دینے کے بعد پھر عارضی کا اظہار بھی کر دیا جائے کبھی بھی کسی بڑے کو مشورہ دیں تو مشورہ دینے کے بعد پھر عارضی کا اظہار کرنا بہت ہی بہتر ہوتا ہے چلیے یہ ہمارا مشورہ ہے لیکن آپ کو تو بس مشورہ دینا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے اب جیسے آپ اشاعت کرنا ویسے ہی ہوگا تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے کا دل بھی خوش ہوتا ہے اور پھر آپ کے مشورے کی قدر و قیمت بھی ہوگی اور اگر ہم تکبران مشورہ دیں کہ جی ان کو تو دیکھو ذہن میں نہیں آ رہا بڑے اور ان کے عقلی نہیں کام کر رہے اور ہم مشورہ دے رہے ہیں ہمارا کیسے بہترین مشورہ ہے تو اس تکبر کی بنا پر اس مشورے کی برکت ظاہر ہو جاتی ہے اور سامنے والے کے دل میں بھی اچھا تاثر پیدا نہیں ہوتا ہے تو انہوں نے بڑے بہترین انداز سے کہا کہ ہم میں طاقت بھی ہے زور بھی ہے لہذا مشورہ تو یہ ہے کہ جنگ کرنی چاہیے ہمیں کیوں ہم کیوں ڈریں لیکن پھر فوراً ایک ادب کی طرف آئے کہ اختیار تو سارا آپ کا ہے آخری فیصلہ آپ کا ہے اب آپ جو حکم دیتی ہیں وہ پورا کر لیں گے اب اس ذہین عورت کا فیصلہ دیکھیے قولت ملکہ بلکیس نے کہا کہ ملو کا ازا دخل و قریت کہ بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں یعنی جبرن داخل ہوتے ہیں حملہ کرتے ہیں افسدو ہا تو وہ اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں وجا عزت اہلحا اضلاع اور وہ اس کے جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں اس بستی کے رہنے والوں میں سے انہیں زمین کر دیتے ہیں وہ قزال کا یہ فالون اور اسی طرح یہ بادشاہ لوگ کیا کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ دیکھو جس یہ خط پہنچا اس میں خط کی حیبت تھی وہ ایک نبی کا خط تھا اور اس میں سب سے پہلے اللہ کا نام تھا یہ ایک اور دل میں روپ پیدا کرنے والا معاملہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ملکہ بلکس نے پڑھا تو دل پہ روب تاری ہوا اور نبی کا مکتوب ہو تو یہ روب اور زیادہ پیدا کرتا ہے خط آپ کے دوست کا ہو تو اس میں کوئی روب دبدبہ دبدبا نہیں ہے اگر والد صاحب کا ہو تو ادب احترام استاد صاحب کا ہو اور زیادہ ہوگا اور اگر مطلب کسی بڑے عہدے والے کی طرف سے کوئی آرڈر جاری کر دیا گیا خط کی شکل میں تو خط کا روز بھی کچھ اور ہوتا ہے خصوصاً جب کوئی مطلب کرپٹ شخص ہو کوئی مطلب جرم میں مبتلا ہو کسی آفس فیکٹری میں وغیرہ میں اور اوپر ٹاپ مینجمنٹ کی طرف سے کوئی نوٹس جاری ہو جائے تو وہ تو کھولنے سے پہلے کل پہ حبت تاری کر دیتا ہے تو مکتوبات جو ہوتے ہیں خطوط جو ہوتے ہیں ان کی بھی اپنی ایک حیبت ہوتی ہے تو اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے جو مکتوب آیا اس کی حیبت پہلے ہی ملکہ پہ کے قلب پہ تاری ہو گئی تھی اور ان لوگوں کو ابھی یہ جو اس کے درباری تھے ان پر وہ حیبت اور روب ابھی تاری نہیں ہوا تھا انہوں نے ضرورت کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی لیکن ملکہ بلکس اس خط کی حیبت کی وجہ سے سمجھ گئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کوئی معمولی شخص نہیں ہے وہ یقیناً بہت بڑا مرتبہ رکھتے ہیں اس لیے اس نے جملہ بولا مرسلۃ حدیتی اور بے شک میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں فنا بما مرسلون پھر میں دیکھوں گی کہ جو میرے جو بھیجے ہوئے لوگ ہیں وہ کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں یعنی اب اس نے یہ سوچا کہ اس پہ خط پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے تو وہ سمجھ گئی کہ یہ سلیمان جو ہیں یہ کسی ایک رب کی عبادت کرتے ہیں اپنے رب کا تذکرہ کیا وہ اللہ ہے تو اب یہ فیصلہ کرنا تھا اس کو کہ وہ کیا کسی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں نبی ہیں یا وہ صرف ایک بادشاہ ہیں تو بادشاہوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو بڑے بڑے تحائف پیش کر دیے جائیں تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اور وہ پھر مزید کی طلب نہیں کرتے ہیں کہ اس جب مسلم فرما بردار ہوگا لیکن نبی جو ہوتا ہے اگر وہ صاحب نبوت بھی ہو تو صاحب سلطنت بھی ہو اگر نبی ہے تو یقینی بات ہے صرف تحائف سے وہ مطمئن نہیں ہوگا یا تحائف سے تحائف کے وصول کرنے تک ہی بات موقف نہیں رہے گی بلکہ وہ دعوت دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اگر کوئی سامنے والا قبول کرے گا تو یہ تحائف بھی قابل قبول رہیں گے اور اگر دعوت کو رد کر دیا گیا تو پھر تحائف رد کر دیے جائیں گے یہ اس کو امتحان اور یہ بھی اس کی ذہانت کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے آپ کے معاملات کو جانچنے کے لیے کہ یہ صرف ایک بادشاہ ہیں یا صاحب سلطنت نبی ہیں اس کے لیے اس نے طریقہ اختیار کیا اور اس نے طریقہ یہ اختیار کیا بیچ میں عبارت محضوف ہے یہ روایات سے ثابت ہے کہ اس نے بے شمار اپنے جو غلام اور لونڈیاں تھے انہیں بہترین قسم کے لباس پہنائے اور ان کے ہاتھ میں تھال دی اور اس میں ہیرے جہرات اور بہت سارے سونے کی اور چاندی کی اینٹیں اس نے دی اب ہر ہر یہ سارا مندر دیکھ رہا تھا جب ان کی تیاری ہو رہی تھی اور گفتگو ہو رہی تھی اب جب یہ قاصلہ وہاں سے چلا تو اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ تمام بات بتا دی سلیمان علیہ السلام نے ان کے آنے سے پہلے پہلے حکم دیا کہ جتنے خزانے ہیں جمع کیے جائیں اور کئی میل تک آپ نے سونے اور چاندی کی اینٹیں بچھوا دی اور بہترین محل کو سجا دیا ہر طریقے سے تو جب وہ یقینی سی بات ہے تھوڑے بہت تحفے لے کر آئے اور سامنے اتنی عظیم سلطنت دیکھیں گے تو لازم ہے کہ وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ بادشاہ تحفے تحائف کے لیے کسی کو مرتی اور قرم بردار نہیں کرنا چاہتا تو یہ ایک دلیل ہو جاتی ایک صنعت جاتی ایک نبوت کے اوپر علامت قائم کر دی گئی گویا کہ فلما جا سلیمانہ پھر جب وہ سلیمان کے پاس آیا یعنی اس ملکہ سبا کا جو قاصد تھا وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا قولا تو آپ نے فرمایا بیماری کہ کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو فما آتا اللہ خیر مما آتا کم تو جو مجھے اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو اس نے تم لوگوں کو عطا فرمایا ہے یعنی مجھے نبوت عطا فرمائی علم عطا فرمایا حکمت عطا فرمائی یہ تمہارے مال سے کئی گنا بہتر ہے بل ام تم بھی حبی یتی کم تفر بلکہ تمہیں اپنے بلکہ تمہیں اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو یعنی تمہیں مطلب یہ کہ یہ خوشی ہوتی ہے کہ شاید یہ تحفہ پا کر اور راضی ہو جائیں گے جبکہ میرے پاس نہ تحائف کی کمی ہے نہ مال کی کمی ہے اور ان تحائف کی میری نظر میں کوئی وقات نہیں ہے کیونکہ جو انعامات اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں وہ ان سے کئی گنا زیادہ ہیں یہ ایک بڑا نفیس کلام ہے ایک بہت ہی نفیس بات ہے بہت ہی نفیس سوچ کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس بہت سی اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں مال ہے ماں باپ ہیں دیگر اور اسباب ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی دولت بھی ہے تو ہمیں ہمیشہ اقروی امور جو اقروی امور میں معاون چیزیں ہیں انہیں کو فوقت دینی چاہیے اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے لیکن اگلے پروگرام میں واقع ان الحمد للہ رب العالمین